جو جان بوجھ کر تورات کی تعریف کرتے اپنے ہاتھ سے لکھتے لوگوں کو کہتے دیکھو جی یہ اللہ کی کتاب ہے سمجھا جی ہاں تعریف کرتے عملی طور پر الدین بس بڑی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو جب تو بون الکتاب پر لکھا ہے للدین جب تو بون الکتاب پر علماء یہود یہ کون مراد ہے یہود جو لکھتے ہیں کتاب کو بدل سدل کر کیا لکھا ہے جب تو مون کتاب کے نیچے نہیں لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو ہمت کرو بدل سدل کر سمجھا بدل سدل کر لکھتے ہیں تبدیل کر کے لکھتے ہیں بدل سدل کر سدل یہ موہ مل بدل سدل کر بدل سدل کر لکھتے ہیں کتاب کو بدل سدل کر بے ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ سمجھنا اس کے بعد کہتے ہیں کن کو کہتے ہیں عوام کو ہاگا عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ نے وا دہ بھی سمن قلیلا اللہ کا ہے مہد غرض سے کہ خرید کریں وہ ساتھ اس کے پیسے چھوڑے وہ اپنے مریدوں اور شگیردوں سے پیسے بٹورنے کے لیے اور گیارہویں حلال ہے میاں حلال ہے کون کا حرام ہے چاول بھی حلال ہے دودھ بھی حلال ہے اور حرام کہاں سے ہو گئے حلال ہے گیارہویں تاکہ وہ گیارہویں کریں اور یہ ملہ کھائے اگر یہ کہے گا کہ حرام ہے تو وہ بنائیں گے نہیں یہ کھائے گا نہیں سمجھا نا یہ وہی بات ہے ہاگا من عند اللہ یہ ہے اللہ کی طرف سے ازیر علیہ السلام کی منت حلال ہے سمجھا موسا علیہ السلام کی منت حلال ہے ہارون علیہ السلام کی منت حلال ہے تاکہ خرید کریں وہ ساتھ اس کے پیسے تھوڑے فویل الحمد حضرت یہ پہلے ان کی تفصیل ہے پہلے ان ان تھا مجمل کے کے لیے ہلاکت ہے اب اس کی تفصیل ہے فل الحم بس بڑی بربادی ہے واسطے ان کے مما کا کاتاب مما پر لکھا ہے علت اول یعنی تحریف علت اول یعنی تحریف پہلا سبب ویل کا چاہے ہے تحریف کتاب اللہ ان کے لیے بربادی جو ہے وہ کیوں ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے کلام اور اللہ کی کتاب کی تعریف کرتے ہیں مما کا طبق اے اس کتاب کے جو لکھا ہے ان کے ہاتھوں میں مانا سمجھ رہے ہو بدولت اس کتاب کے جو لکھا ہے ان کے ہاتھوں میں ان کے ہاتھوں نے جو کتاب لکھی ہے اس کی بدولت ان پر کے لیے بربادی ہے وہ ویل اللہ اور بڑی بربادی ہے واسطے ان کے مما جب سے علت نمبر دوم یعنی حرام کمائی علت نمبر دوم یعنی او اپنے سافا سے ابھی جو گزرا ہے لے یشترو بھی سمنن بس بب اس حرام کمائی سے یہ بدولت اس نقد کے جو جب سے یق کما رہے ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں وہ اپنے مریدوں اور نچلوں سے جو خافالہ سے جو کچھ حاصل کر رہے ہیں اس نقد کی بدولت ان کے لیے بربادی ہے بس وکال تمسن یہ فریق خام حضرت پانچواں گروہ ہے صاحب زادے پیر زادے مولوی زادے یہ زادے سارے جو تھے یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے باپ بڑے عالم تھے ہمارے باپ بڑے پیر تھے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا ہم جو بھی مذہب قبول کر لیں جو کام بھی کریں اللہ نے ہمارے لیے جنت لکھ دی ہے النار لکھائے فریق خامس صاحب دادے ہاں، صاحب دادوں کی حالت کا بیان ہے اور کہتے ہیں باوجود سابقہ کمزوریوں کے وسوق نجات باوجود سابقہ کمزوریوں کے وسوق نجات نجات کا پکا عقیدہ ہے کہتے ہر نہیں پہنچے گی ہمیں آگ اللہ ایام مادودہ مگر دن بالکل گنے ہوئے تھوڑے سے دن گنے ہوئے دن جتنی دن کے ہمارے باپ دادو نے بچڑے کی عبادت کی تھی فامری نے جب بنایا تھا بس اتنی دن ہم جائیں گے بس پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے کل اتخر تم عمد اللہ آحداد حضرت فرما دو میاں جنت میں تو وہ جائے گا جس نے اللہ کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے جس نے ہاں اللہ کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے وہ معاہدہ کون سا ہے وہ ہے اشاد اللہ الہ الا اللہ عل اللہ وہ اشعد الحمدن رسول ہوں لا الہ الا اللہ والا معاہدہ جس نے کر رکھا ہے جنت میں وہ جائے گا بتلاؤ تم نے یہ معاہدہ کیا ہے اگر تم نے یہ معاہدہ کر رکھا ہے تو تم جنت میں جاؤ گے ورنہ نہیں حضرت فرما دو پوچھو تو صحیح ان سے اتخذتم عند اللہ عہدہ آیا بنا لیا تم نے نزدیک اللہ کے کوئی معاہدہ اللہ کے ہاں تم نے معاہدہ بنا لیا ہے کہ پس ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے معاہدے کے معاہدے کے خلاف نہیں کرے گا کون سا معاہدہ ہے اب نیچے لکھا ہوا ہے آہدن بتوحید ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نما سمجھا مال مالم تنزیل کا حوالہ ہے توحید والا عہد مراد ہے اور عبارت ہوگی اور عبارت نہیں ہے ہاں۔ یہ لکھ لو جی ضروری عبارت ہے حاشیے پر لکھو عبارت کچھ لمبی ہے ومان آ جاتے ومانا ال آ جاتے ومان ال آ جاتے ہل کل تم لا الہ الا اللہ ہل کل تم لا الہ الا اللہ ومان ال آ جاتے ہل کل تم لا الہ آمن تم و آمن تم و اطا تم و آمن تم و اطا تم از ابن عباس و آمن تم و اطا تم از ابن عباس Thank you. رضی اللہ تعالیٰ نما لکھ لیا روح المعانی کا حوالہ ہے روح ہاں اب کرو مانا آجت کا مطلب کیا ہے کل تم لا الہ تم نے لا الہ الا اللہ کہا ہے یہی عقیدہ ہے تمہارا اور تم نے ایمان لایا نبی علیہ السلاط و تسلیم پر اور اس کی اطاعت کی ہے اگر تم نے یہ کیا ہے تو پھر تمہارا معاہدہ ہے فلن اللہ عہدہ پس پس ہرگز خلاف کرے گا اللہ پاک اپنے ام تقولون یا معاہدہ تو نہیں بلکہ یا معاہدہ تو نہیں ام بے معنی بل ہے ام بے معنی بل ہے خیال کرو یا معاہدہ تو نہیں ہے بلکہ کہتے ہو تم اوپر اللہ کے وہ وہ باتیں جو جانتے نہیں ہو جن کی حقیقت کا تمہیں علم نہیں ہے بلا من کا سبا اب حضرت یہ آخرت کا عذاب کا ڈراوا بھی ہے اور یہ ضابطہ ہے کیا ہے اللہ فرماتے ہیں جس انسان نے شرک کیا اور اس کے گناہ اس کو محیط ہو گئے یعنی شرک کی وجہ سے تو اس کے لیے سوائے جہنم کی اور کچھ نہیں ہے جنت ان کو ملے گی جن کا توحید عقیدہ ہے اور عام صالحہ ہے بلا من کا سبا کیوں نہیں وہ انسان جو کرتا ہے سیاتن گناہ کا کام سیاتن کا معنی تو مطلب گناہ ہے مراد یہاں لکھا ہے شرکن اد ابن عباس اد مدارے رضی اللہ تعالیٰ نما مجمعین بلا نہیں وہ انسان جو کرے گا شرک احافت نہیں خطیات ہو اور گھیر لیں گے ساتھ اس کے گناہ اس کے اس کے گناہ اس کو کیا کریں گے گھیر لیں گے چونکہ آگے پڑھو گے انشاءاللہ کہ مشرق کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے اور وہ شرک کی وجہ سے آباد آباد جہنم میں رہے گا اور گھیر لیں گے ساتھ اس کے گناہ اس کے فلائے کا سمرا بس یہ لوگ ساتھی ہوں گے آگ کے وہ بیچ اس آگ کے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے منو بشارت اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا نمبر اول قوت نظریہ قوت لیا اور عمل کرتے رہے اچھے الا خمرہ یہ لوگ ساتھی ہوں گے جنت کے وہ بھی تو اس کے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اللہ نام بس یہ نو ثانی کا تتیمہ ختم ہو گیا اب وحد اخذنا میسا کا بنی اسرائیل سے یہ نو سالس ہے کیا ہے اور اس کے اندر نزول قرآن کے وقت جو یہود موجود تھے ان کی خباستوں کا ذکر ہے اور ساتھ یہ بھی عنوان ہوگا یہود کی عملی کمزوریاں ہے ابھی گزری تھی علمی کمزوریاں کہ تعریف کرتے ہیں وغیرہ اب ہے یہود کی عملی کمزوریاں اللہ فرماتے ہیں ان موجودہ بنی اسرائیل کے باپ دادوں کو چھوڑو ان کو تو دیکھو یہ جو خود موجود بیٹھے ہوئے ہیں اب ان سے ہم نے وعدہ لیا تھا کہ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے نماز قائم کرنی ہے زکوٰۃ دینی ہے حقوق العباد ادا کرنے ہیں والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے ذیل قربا جتامہ مساکین کے ساتھ پکا وعدہ کر کے پھر گئے اب نہ ان کا عقیدہ صحیح ہے نہ عمل صحیح ہے سمجھا نا جی اب حضرت ایک بات حاشیے پر لکھے ہیں تمہارے پاس اچھا جی۔ پیچھے حضرت پا رہے ہو پہلے پہلے دن سبق میں آیا تھا کہ سعادت کے کتنی شعبے ہیں تعظیم الہی اور شفقت عالم خلق میں نے وہاں تفصیل سے عرض کیا تھا اب یہ باتیں بھی ساتھ چلیں گی اور جب کہ لیا ہم نے پکا وعدہ بنی اسرائیل سے لا تعبدون الا اللہ تشریح میساق کہ وہ وعدہ کیا تھا نہیں عبادتیں کرو گے تم مالی بدنی لسانی مگر صرف اللہ پاک کی حضرت لا تابدون نفی بے معنی نہیں ہے نفی بے معنی یہ ہے تو خبر کہ تم عبادت نہیں کرو گے اصل میں ہونا چاہیے تھا لا تابدو نہیں ہونا چاہیے تھا نہیں میں جب مبالغہ کیا جاتا ہے تو بس کیا بولا جاتا ہے نفی بولا جاتا ہے گویا کہ اللہ نے منع کیا کہ تم نہ عبادت کرو پھر وہ منع ہو گئے اب خدا خبر بھی دے رہا ہے لا ادون کہ تم عبادت نہیں کرو گے یہ مبالغے کے لیے ہے اور لابن پر لکھا ہے نمبر اول عقیدہ تو ہی دیا چل گئے توسی دیا نہ عبادت کرو گے گو تم مگر صرف اللہ کی مالی بدنی لسانی باتیں رقو سجدہ منت پکار پھیرے نظر نیاز ساری باتیں یہ حقوق اللہ کا ذکر ہے بابل والدین احسان آ یہ حضرت حقوق العباد کا ذکر ہے اور علی الخلق کیا جی، ہے ہاں پہلا حقوق اللہ تھا حقوق اللہ تھا تعظیم الہی اب یہ حقوق العباد اور اور طرح الخلق ہے اور بل والدین کا متعلق احسنو مقدر ہے کیا مقدر ہے احسنو لکھا ہے نا تمہارے پاس آسینو بھی صحیح ہے لیکن لا تابدون چونکہ حضرت خبر ہے تو یہاں تو توحسین ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے تو سنون خبر ہونی چاہیے لا تعبدون پر معطوف ہو جائے اچھی طرح اور احسان کرو گے تم سات والدین کے احسان کرنا بھلائی کرنا وزیر قربا اور صاحب کرابت کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ سے حسنا اور کہو گے تم واسطے کہو تم واسطے عام لوگوں کے واسطے عام لوگوں کے حسن حسن حسن کا معنی حسن کا موصوف قولن لکھا ہے قولن قولن حسن حسن کا مانا نیک بات یعنی خوش اخلاقی نیک بات یعنی خوش اخلاقی خوش اخلاقی سے پیش آؤ گے حسنن جو ہے حسنن سن رہے ہو یہ ہاں ہونا چاہیے تھا ہسانن کیا ہونا چاہیے تھا ہسانن قولن حسن بات اچھی صفت مشبہ کا سوا ہونا چاہیے تھا نا زید حسن تو نہیں بولتے زید حسن بولتے ہیں تو ہونا چاہیے حسنن قولن حسنن لیکن اس کو خلاف سیاس مبارک کے لیے لایا گیا جس طرح زید عادل کہتے ہو حالانکہ کہنا کیا چاہیے عادل کہنا چاہیے جہاں بھی ایسے ہے یہ حسن تو محاسن کی جمع ہے اس لیے جہاں حسن نہ بلکہ حاصل ہونا چاہیے تھا حسن لایا گیا مبالغہ کرنے کے لیے کہ بہت اچھی اچھی باتیں کرنا بڑے اخلاق سے پیش آنا تھا حضرت یہاں لکھا ہے اعمال لکھا ہے لیکن اعمال دو قسم ہیں نا صحیح اعمال ایک بدن کے متعلق ہیں ایک مال کے متعلق ہیں یہ جی اعمال جو بدن کے متعلق ہیں سمجھا سی آگے کھلائے وہ اپنی مسلح اخلاق کا بیان ہے اور قائم کرو تم نماز کو اور دو تم زکات کو اخلاق کا بیان ہے اعمال مالی بھی ہیں اور اخلاق بھی ہیں یہ ہم نے تم سے وعدے لیے تھے کہ اللہ کے بھی حقوق ادا کرنا شرک نہ کرنا موحد بننا اور بندوں کے بھی حقوق ادا کرنا سمجھا نہیں والدین کے دل قربا جتانا مساکین تھے اور عام لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی تھے پیش آنا تھے لیکن کیا ہوا بیان عہد شکنی یعنی خباست اولا بیان عہد شکنی یعنی پہلی خباست کا ذکر ہے اس کے بعد پھر گئے تم اللہ منکم مگر تھوڑے تم میں سے تھوڑے تھے جو مخلص رہے اور تورات پر عامل رہے سمجھا سی نچل کا مخلصین کون جو مخلصین تھے تم میں سے وہ ان تم اور تم تو ہو ہی اعراض کرنے والے تمہاری عادت ہے اعراض کرنا جب سے موس علیہ السلام تشریف لائے جب سے احکامات آنا شروع ہوئے ہر دور میں تم نے پیغمبروں کو تنگ کیا احکام سے اعراض کیا وہ ان تم مور اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے نیچے لکائے جانی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 وإذ أخذنا ميثاقكم لا تكتبون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ما قبل من نوع الثالث وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدونه اللہ سے شروع ہوا تھا موجودہ بنی سیل کی بدعمالیوں کا ذکر تھا اب وہ کا کم سے اسی پہلے میساک کا جو تتیمہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ مدین منورہ کے اندر انصار کے دو قبیلے تھے ایک کا نام اوس اور دوسرے کا نام خزرج تھا پیچھے میں عرض کرایا ہوں پڑھا ہے نا چوتھے پارے کے اندر یہ دونوں قبیلے ایک سو بیس سال لڑتے رہے آپس میں کیا جگہ بتایا اب یہ دو قبیلے جو تھے یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے یہود کے دو قبیلے تھے ایک بنو قریضہ اور ایک بنو نذیر قدرتی بات ہے کہ چھوٹی قومیں جو ہیں وہ بڑی قوموں کے ساتھ مل کر معاہدہ کر کے زندگی گزارا کرتی ہے تو اوس قبیلہ جو تھا اپنا بنو قریضہ جو تھا یہودیوں کا قبیلہ ان کا معاہدہ تھا انصار کے قبیلہ اوس کے ساتھ اور جو بنو نذیر تھا یہود کا قبیلہ ان کا معاہدہ تھا انصار کے خدرج کے ساتھ سمجھ رہے ہو جی وہ جو تھے نا اوسی اور حضرت جی یہ دو قبیلے کن کے تھے انصار اور یہود کے دو قبیلے کون سے تھے بنو قریدہ اور بنو نذیر بنو قریدا کا معاہدہ تھا اوسیوں کے ساتھ اور بنو نذیر کا معاہدہ تھا خزرجیوں جیوں کے ساتھ یہ آپس میں معاہدہ تھا اب کیا ہوتا اوسی اور خزرجی جی جب آپس میں لڑتے تو ان یہودیوں کو بھی آپس میں لڑنا پڑتا اوسیوں کی طرف سے قریدہ والے لڑتے اور خدرجیوں کی طرف سے بنو نذیر والے وہ لڑتے اوس اور خدرج جب آپس میں لڑتے اوس جب میدان میں آتے تو ان کے معاہدے تھے بنو قرضہ ان کو بھی آنا پڑتا اور ادھر سے خدرت جب میدان میں آتے تو ان کے جو معاہد تھے بنو نذیر ان کو بھی آنا پڑتا ان کے ساتھ اس طرح اوسیوں اور خدرجیوں کی لڑائی کے اندر ان دو کو یعنی بنو قریدہ اور بنو نذیر کو بھی خام خواہ شریک ہونا پڑتا جب یہ شریک ہوتے تلواریں چلتی تو ظاہر ان کے بندے بھی مارے جاتے اور یہودیوں کے بندے بھی مارے جاتے اب ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ایک دوسرے کے بندوں کو قتل بھی کرتے پھر جلا وطن بھی کرتے بعض اوقات ایک دوسرے کو لیکن اگر کوئی بندہ ان میں سے قید ہو جاتا بنو قریدہ کا یا بنو نذیر کا تو پھر سارے مل کر چندہ دے کر اس کو فدیا دے کر چھڑوا لیتے قید ہونے سے چھڑوا لیتے لیکن قتل اور اخراج من البید کی پرواہ نہ کرتے یہ لوگ اللہ تبارک مطالعہ نے یہاں ان سے اسی بات کا ذکر کیا کہ میں نے تو تم سے تین معاہدے لیے تھے ایک یہ کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے تیسرا یہ کہ ایک دوسرے کو چھڑواؤ گے اگر قید گیا تو تو آخری حکم پر تم عمل کرتے ہو پہلے دو حکموں پر کیوں نہیں عمل کرتے سمجھ رہے ہو اب کرو مانا میں اور جب کہ لیا ہم نے پکا وعدہ تم سے لا دما دماءکم تشریح ہے میسا اور یہ پہلا حکم ہے لا تسکون پر حکم اول بھی لکھا ہے نا سر نہ بہاؤ گے تم خون اپنے جہاں بھی لا تک نہیں بے معنی نفی بے معنی نہیں ہے ہے تو نفی لیکن معنی کون سا ہے نہیں والا ہے نہیں بہاؤ گے تم خون اپنے باہم خانہ جنگی کر کے ہے باہم خانہ جنگی کر کے خون نہیں بہاؤ گے بلا تخرے جو نہ نمبر دوں اور نہ نکالو گے تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے اپنے آپ کو کون نکالتا ہے اپنے آپ کو منع اپنے دینی بھائیوں کو دینی بھائیوں کو نکالنا ان کے گھروں سے گویا اپنے آپ کو نکالنا ہے انفسکم پر لکھا ہے اپنے ہم دین جی ہم دین اپنوں کو ان کے اپنے گھروں سے تم اقرر پھر اقرار کر لیا تم نے اس میساق کا اس واضح کا تم نے اقرار کر لیا وہ ان تم تشاد اور تم شہادتیں بھی دیتے ہو اس اقرار پر اور تم شہادتیں دیتے ہو اس مسئلے پر اس مسئلے پر تم شہادتیں دیتے ہو کہ واقعی ہم نے وعدہ کیا تھا واقعی اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لیا تھا اڑا حد شکنی یعنی خباست خانی یعنی پہلی خباست کون سی آئی کل کے پرسوں کے سبق میں سمت ولے تم اللہ پلی لمبی پڑھا تھا اور یہ دوسری خداثت ہے سم ان تم اس کے بعد تم جو یہ آنکھوں کے سامنے موجود ہو آہد شکنی حکم اول پہلا حکم لا تب سے کون دماغ تم اس کی آہد شکنی ہے قتل کرتے ہو تم اپنے آپ کو اپنے آپ کو قتل کرتے ہو یعنی اپنے دینی بھائیوں کو قتل کرتے ہو تو اپنے دینی بھائی کو قتل کرنا گویا کے اپنے آپ کو قتل کرنا ہے قتل کرتے ہو تم اپنے آپ کو سے نمبر دوم اور نکالتے ہو تم ایک فریق کو من کم اپنے آپ سے من دیا رحم ان کے گھروں سے ان کے گھروں سے نکالتے ہو دیا رحم کا ہم ضمیر فریقن کی طرف جا رہا ہے اور فریقن جو ہے لفظوں میں واحد ہے مانن جمع اسم جمع ہے یہ ان کے گھروں سے تظاہرون اس طور پر کہ مدد کرتے ہو تم اوپر ان کے یعنی ان کے مقابلہ میں تظاہرون ہر بلکہ کیفیت عہد شکنی کیفیت آ چکنے کی کیفیت کیا ہے امداد کرتے ہو تم علیہم اوپر ان کے یعنی ان کے مقابلہ میں ان کے مخالفوں کی ان کے مخالفوں کی مدد دے کرتے ہو دل اس میں ساتھ گناہ کے گناہ کیوں ہے باوجہ حقوق اللہ ہونے کے بل اور زیادتی باوجہ حق العباد ہونے کے حق العباد ہونے کی وجہ سے عدوان ہے حق اللہ ہونے کی وجہ سے اس وقت گنا ہے سارا اور اگر آ جاتے ہیں وہ تمہارے پاس قید ہو کر تو سادو ہم تو چھڑا لیتے ہو تم ان کو فدیہ وغیرہ دے کر چھڑا لیتے ہو باہو محرم ہوگا ضمیر شان کا ہے حالانکہ شان یہ ہے حرام کر دیا گیا اوپر تمہارے نکالنا ان کا ان کا نکالنا گھروں سے تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا اور قتل تو بدرجہ جائے اولا اور قتل تو جب نکالنا حرام ہے تو قتل تو بدل جائے اولا حرام ہے افت امنون یہ ہے اور یہ استفام ڈرانے کے لیے تحدیدی ہے اچھا آیا پاس ایمان لاتے ہو تم سات بعد کتاب کے اور انکار کرتے ہو تم سات بعد کے بے کتاب پلکا یعنی فدیا بعض سے مراد فدیا کتاب سے مراد تو کتاب یعنی تورات کے بعد حکم پر عمل کرتے ہو فدیے والے حکم پر اور انکار کرتے ہو تم ساتھ بعض کتاب کے یعنی قتل و اخراج جی یعنی سما من امن بس کیا بدلا ہونا یہ سمرا ہے بس کیا بدلہ ہونا چاہیے اس انسان کا جو کرتا ہے یہ کام تم سے اللہ خی دِن سمرا دنیا سوا رسوائی کے زندگی دنیا میں سوا رسوائی کے زندگی دنیا کے اندر بجومل قیامت خمرہ قیامتراخریا اور قیامت کے دن پھیرے جائیں گے طرف زیادہ سخت عذاب کے زیادہ سخت عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے سخت عذاب سے مراد حضرت خلود فی نار ہے کیا مراد ہے ہاں خلود جو ہے یہی اشدیت ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ پناہ عطا فباب کبھی نہ نکلیں گے اللہ اور نہیں اللہ بے خبر ان اعمال زشت سے جو تم کرتے ہو برے برے کام جو تم کرتے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے اللہ چلی گئے ہاں یہ سمراج جو ابھی گزرے نا اللہ فی الحیات دنیا بجوم القیامت کیا مت اشد العذاب یہ ان سمراج کی علت ہے کیا وجہ ان کو یہ سمراج دیے گئے فرمایا اس لیے کہ انہوں نے آخرت بیچ دی ہے انہوں نے دنیا لے لی ہے آخرت بیچ کر انہوں نے کیا لے لی ہے بس دنیا کے اندر ان کے لیے کھانا پینا عائش ہوئے بس یہی یہ چاہتے ہیں آخرت تو یہ چاہتے نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیچ ڈالا خرید کر لیا زندگی دنیا کو بدلے آخرت کے بجائے آخرت کے کس طرح بوجہ مخالفت احکام الہی بوجہ مخالفت احکام الہی کے انہوں بیچ ڈالا ہے فلا جو خط ہو پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب بلا ہم نفی شفات کاریا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے حضرت اب الحیات دنیا پر عبارت ہے یہ تتیمہ ہے نو سالس کیا ہے نو سالس کا تتیمہ ہے اور حاشیے پر عبارت پڑھو یعنی یہ چوری والے مجنو ہیں یہ <coughs> مفت کی جنت اپنے نام چڑھا چکے ہیں سمجھ رہے ہو یہ کون ہے چوری والے مجنو ہیں سمجھا دیں کہتے ہیں کہ اے لیلا مجنو کا قصہ مشہور ہے نا عرب کے اندر تھا علاؤ مجنو مشہور ہے تو کہتے ہیں کہ لیلا جو ہے وہ روزانہ چوری بنا کر چوری سمجھتے ہو نا روٹی کے اندر گھی اور میٹھا ڈال کر جو ہے وہ بناتے ہیں <clears throat> ہمارے علاقے میں مرغوب غذا ہے یہ دیتی تھی پیالے میں دے کر اپنی نوکرانی کو کہ جا باہر سے کہیں مجنو پڑا ہوگا اس کو دیا تو یہ جو نوکرانی جاتی جاتی بلانے کے لیے کہ مجنو مجنو کو جو بلاتی تو وہ کوئی ہٹا کٹا تھا کوئی امام مسجد تھا پتہ نہیں کون تھا وہ آ جاتا کیا بات ہے اس نے کہا کہ وہ کہتی کہ یہ چوری دی ہے لیلا نے کہ دیا مجنو کو میں ہوں مجنو دے دو لے لیتا چوری کھا لیتا مسلسل کئی دن جو ہے وہ چوری جاتی رہی اور وہ کھاتا رہا آخر ایک دن لیلا نے کیا خالی پیالہ اور اس کے اندر چاقو رکھ دیا کہ جا آج مجنو کو کہے کہ آج مجھے خون کی ضرورت ہے ذرا اپنا خون دے مجھے وہ جو پیالہ لے کے آئی نوکرانی اور اس نے بلایا وہ تو پہلے سے اس کی عادت بنی ہوئی تھی نا پہلے پہلے بھاگ کے آ جاتا تھا تو اس نے کہا کہ خیال کر آج چوری شوری نہیں ہے آج تو چاہے اس نے کہا آج اس نے کہا لیلا نے خالی پیالہ بھیجا ہے کہ اس کو کہے کہ آج کچھ خون دے دے مجھے اس نے کہا بابا میں خون والا مجنو نہیں ہوں میں چوری والا مجنو نہیں خون والا مجنو کوئی اور ہوگا خون دینے والا گئی پھر واپس لیلا کے پاس تو وہ تو خون نہیں دیتا اس نے کہا نہ بابا وہ تو خون دینے کے لیے تھا کوئی اور ہوگا پھر چوری جس کو تو دیتی رہی جا تلاش کر مجنو ادھر ادھر بھاگ بھاگ تلاش کر کے پتہ کیا کہ بالکل ایسے مریل بندہ ہے ہڈیاں سر پڑا ہوا ہے جا کر اس سے پوچھا کہ مجنو یہی ہے اس کو کہا کہ آج لیلا نے یہ پیالہ دیا ہے یہ چاقو ہے کہ کاٹ کر اپنے گوشت کو خون دے مجھے سمجھا تھی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لگانے لگ گیا چاقو ادھر لگا گئے ادھر لگا گئے خون ہوئے تو نکلے سمجھا سی تو رونے لگ گیا تو اس نے پوچھا کہ روتا کیوں ہے اس نے کہا روتا اس لیے ہوں کہ آج لیلا نے خون مانگا ہے اور میرے پاس خون نہیں ہے تو جو ہیں اللہ والے لوگ وہ اللہ کے عشق کے اندر رو رو کر اور پریشان ہو ہو کر وہ اپنے آپ کو انہوں نے ختم کر دیا ان کے بدن میں خون ہی نہ رہا سمجھا سی اور یہ جو ہیں یہ کھانے پینے والے چوری والے مجنو ہیں کہ یہ غیر اللہ کی منتیں بھی کھاتے ہیں عزیر علیہ السلام کی منتیں بھی کھاتے ہیں حرام مال بھی کھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بڑے جنتی ہیں سمجھا نا صحیح ہاں یعنی یہ چوری والے مجنو ہیں مفت کی جنت اپنے نام چڑھا چکے ہیں لہذا یہ تمہارے ساتھ مل کر بھی کام نہیں کر سکتے سمجھا نا سی پیچھے آیا تھا نا کہ علیحدہ کام نہیں کر سکتے اب یہ جماعت ختم ہو گئی ہے پھر آیا تھا کہ یہ علمی علم عملن ہر لحاظ سے کمزور ہو چکے ہیں اب یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر بھی کام نہیں کر سکتے بس آتے نا موسل کتاب نو رابے ہے اس میں نزول قرآن کے وقت جو موجود بنی اسرائیل تھے ان کے آبا و اجداد کی شباستوں کا بیان ہے کہ ان کے آبا و اجداد کا تو یہ حال ہے کہ یہ پیغمبر جب بھی آیا تقزیب کی یا قتل کیا یا پیغمبر کی تقزیب کی یا پیغمبر کو یہ تو بے ادب ہے قرآن یہ استادوں کا قتل کرنا جانتے ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں آتا غلط آتے نا نو ہے یعنی احکام تو بجائے خود بلکہ تم نے تو انبیاء کے ساتھ مقابلہ کیا بعد کو قتل کیا اور بعد کی تقدیم کی یعنی تمہارے آبا و مراد آبا و اجداد ہیں جو موجود بنی اسرائیل نے تو قتل نہیں کیا تھا نا بلقد آتے اور البتہ تاخیر عطا فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تمہاری ہدایت کے لیے کس کے لیے تمہاری ہدایت کے لیے ہم نے یہ کتاب بھیجی ان کے کو تا فرمائی وقف اور بعد بھیجے ہم نے یو کے بعد بھیجے ہم نے بعد حضرت کے کئی رسول کئی رسول آئے سمجھا بعد روایات میں ہے کہ چار ہزار رسول آئے کتنی چار ہزار پیغمبر آئے جو حضرت موسا علیہ السلام کے بعد آئے شریعت پر موسمی شریعت پر عمل کرتے تھے تورات پر عمل کرتے تھے اسرائیلیوں کو تبلیغ کرنے کے لیے جو کہ بعد دیگرے چار ہزار پیغمبر اور بعض روایات میں تو ان سے بھی زیادہ سات ہزار بھی آیا ہے کئی رسول و نا سب نے مریم البینات ہاں یہاں تک کے اس سلسلہ کے اخیر میں جی۔ یہاں تک کے اس سلسلہ کے اخیر میں عطا فرمایا ہم نے عیسی ابن نے مریم کو بینات پیچھے پڑھ رہے ہو حضرت عیسیٰ علیہ نبی و علیہ صلاحط وسلام کے بارے میں تین پیسے تھے کتنی ایک یہود ایک نصارہ اور ایک صاحب کرام مبحدین مسلمان یہود جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ سلاط و تسلیم کے بارے میں مفرت تھے تفریح کرتے تھے اور حضرت کے بارے میں الیاز بلّہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ آپ پیغمبر ہی نہیں ہیں بلکہ ولد الدینہ سن رہے ہو اور عیسائی جو تھے وہ کیا کرتے تھے افراد کرتے تھے کہ حضرت کو حضرت کی شان سے بڑھا دیتے کہتے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے اور خدا کا بیٹا ہے اللہ ہے اور اللہ کا وہ آج صبح کے سبق میں پڑھا ہے تیسرا گروہ تھا مسلمانوں کا یہ معتدل گروہ تھا ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ ولد الدنا ہے نہ اللہ نہ ابن اللہ بلکہ یہ اللہ کا برگزیدہ عبد اور اس کا پیغمبر ہے یعنی اب اللہ پاک نے یہاں تردید فرمائی ہے ان فرقوں کی آتے مریم اور عطا فرمایا ہم نے سب نے مریم کو آتے چلتا ہے رد الوحیت نمبر رد الوحیت ابن مریم پر کیا لکھا ہے ابن پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہیں بلکہ کیا ہے کیا ہے ابن مریم ہے ابن اللہ نہیں ہے اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں ان کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے البینات واضح دلائل انجیل و موجات انجیل موجات سمجھا نا ہو ویدنا ہو او جو نمبر دو ہے اور تقریب پہنچائی ہم نے حضرت کو ساتھ روح پاپ سے جبرین الحرات و تسلیم کا لقب ہے روح القدس کیا لقب ہے روح القدس ہے عیسیٰ علیہ السلاط و تسلیم نے تبلیغ فرمانا شروع کی تو یہود کے بڑے بڑے داڑھیوں اور پگڑیوں والے مولوی جو تھے وہ حضرت کے مخالف ہو گئے سمجھا سی جی؟ انہوں نے حضرت کی مخالفت کی سب سے پہلے اور آپ چونکہ اکیلے تھے اس لیے اللہ پاک نے جبریل کو بھیج دیا جبریل علیہ السلام ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے سبحان اللہ ساتھ رہتے تھے ہر وقت جہاں بھی علیہ السلام جبریل بھی ضرور ہے سمجھا اور تقویت پہنچائی ہم نے حضرت کو ساتھ روح پاک کے یہ بھی رد ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ یا ابن اللہ ہوتے تو آپ کو کسی دوسرے مددگار کی ضرورت نہ ہوتی آپ کو مددگار کی ضرورت ہوئی آپ کو لیے مدد کے لیے جبریل نازل کیا گیا معلوم ہو آپ نہ اللہ ہیں اور نہ اللہ ہے سمجھا نا جی؟ جا رسول حضرت یہاں وہی باتیں پھر آ گئی ہیں سمجھا سی جی؟ اچھا آج صبح کے سبق میں جو پڑھا تھا کہ مرد شدید بھی تھا اور مرد اگر ہلکا ہوئے نزلہ زکام اس کا علاج, علاج آسان ہے اور خدا نہ خاصہ ٹی بی کی بیماری ہے کینسر کی بیماری ہے یہ لا علاج بیماریاں ہیں اسی طرح مرض اگر چھوڑے زمانے کا ہوئے تو اس کا علاج آسان ہے اگر ہوگے تو نزلہ لیکن سال دو سال ہو گئے نزلہ شروع ہے ختم نہیں ہوتا تو اس کا علاج بھی کیا ہے مشکل ہو جاتا ہے ان کی بیماری جو ہے لمبی بھی تھی اور سخت بھی تھی سخت کس طرح کہ یہ نبیوں کی تقزیب کرتے تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے سب سے زیادہ سخت بیماری ہے حدیث باغ میں آیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جی سب سے زیادہ لانت اللہ پاک کی اس انسان پر ہے جس کو نبی قتل کرے یا جو نبی کو قتل کرے جس کو نبی قتل کرے یا جو نبی کو قتل کرے سب سے زیادہ لانت اللہ کی اس پر آتی ہے سمجھا سر تو یہ انبیاء کی تقزیب اور انبیاء کو قتل کرنے والے ہیں اور پھر یہ ایک دن ایک پیغمبر کی بات نہیں دو کی بات نہیں جب بھی پیغمبر آئے تقزیبی تقزیب تقزیبی تقزیب تقزیبی تقزیب مزید بھی ہے شدید بھی ہے افق الما جا یعنی مرد مدید ہے کیا ہے مدید ہے لمبا ہے یہ حمزہ ہے نا حمزہ اس کا مقام جو ہے یہ فا کے بعد تھا اصل میں تھا فا کل ما کیا تھا فا کل ما لیکن چونکہ استفام سدارت کلام کو تقاضا کرتا ہے اس لیے اس کو مقدم کیا گیا آیا پس جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول انفسکم وہ مذہب لے کر جو نہیں خواہش کرتے تھے دل تمہارے وہ مذہب لے کر آیا جس کا تمہارے دل خواہش نہیں کرتے تھے بیمالا کہوا پل کا سبب استقبار استقبار کا سبب کیا ہے تکبر کا سبب یہی تھا کہ وہ مذہب تمہاری خواہشات کے خلاف تھا وہ مذہب کیا تھا تمہاری خواہشات کے خلاف تھا اس لیے تم نے تکبر کیا آیا پک جب لایا کوئی رسول وہ مذہب جو نہیں خواہش کرتے تھے دل تمہارے اس تکبر تم تکبر کیا تم نے کیا کیا تم نے تکبر کیا تم نے ان تم یہاں کیا لکھا ہے دو باتیں لکھی ہیں ایک بات لکھی ہے نتیجہ استقبار کیا لکھا ہے اور دوسرا لکھا ہے یعنی مرد شدید ہے ہاں بیماری جس طرح مدید ہے اسی طرح شدید بھی ہے اور یہ نتیجہ ہے استقبار کا استقبار اور تکبر کا نتیجہ کیا نکلا بس ایک فریق کو تو جٹلایا تم نے ب تقتلون اور تلون ایک فریق کو بے دھڑک قتل کرتے ہو تم ایک فریق کو بے دھڑک قتل کرتے ہو تم ہونا چاہیے تھا بفری قتل قتل کیا ہو گیا ہے فری کن تم فریقن لیکن تقتلون تو لون کیوں فرمایا گیا پیچھے سمجھایا ہوں دو وجہ ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ استحزار کے طور پر کہ وہ ماضی والا قتل والا واقعہ چونکہ عظیم الشان تھا گویا کہ اب ہو رہا ہے گویا کہ اور دوسری علت وہی جو پیچھے سمجھایا ہوں کہ وہ لوگ جو تھے وہ صرف سابقہ پیغمبروں کو قتل نہیں کیا خود موجود پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی بھی انہوں نے کوشش کی زہر دیا نا آپ کو اور بنو نذیر والوں نے پتھر ڈالنے کی کوشش کی حضرت کو قتل کرنے کی اور حضرت پر جادو کیا قتل کرنے کے لیے تو یہ لوگ جو تھے اب بھی قتل کے گھر پائے تھے یہ فقط اس زمانے کی بات نہیں ہے اور ایک فریق کو بے دھڑک قتل کرتے ہو تو سمجھا نہ تھی وقالو قلوب غلف تتیمہ نو عراب اب یہ نو عراب ختم ہو گیا اب یہ اس کا تتیمہ ہے حضرت جب تبلیغ کرتے نا تو وہ کہتے میاں ہمارے دلوں کے اندر علم پہلے سے موجود ہے ہمارے دل علم سے پر ہیں ہمیں تمہارے علم اور تمہاری کتاب کی ضرورت ہے نہیں ہے وقالو اور کہتے ہیں افتخارن بر استقلال مذہبیہ یا علوم مذہبیہ سمجھا ان کو مذہب پر استقلال پر فخر ہے یا علوم مذہبیہ پر ان کو فخر ہے کہتے ہیں غلف دلیں ہماری غلف ہیں غلف کے دو معنی ہیں کتنی معنی ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ ہماری دلیں پردے کے اندر ہیں کیا ہے غلف جمع ہے اغلف کی اغلف من وہ چیز جو غلاف کے اندر ہو جس طرح حامین سجدہ کے اندر پلائے ہیں وقالو قلوب و نافی اکنت سدون نا علئے ہمارے ہماری دلیں پردے کے اندر ہیں سمجھا نا سی تو یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری دلوں کے اوپر پردے چڑھے ہوئے ہیں میاں تیری بات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تیری بات ہمیں سمجھ نہیں آتی ایک معنی تو یہ ہے مطلب یہ ہے دوسرا مطلب غلو غلف کا معنی ہماری دلیں پور ہیں ہماری دلیں اگر خالی ہوتی تو ہم تجھ سے علم حاصل کرتے ہماری دلیں علم سے پہلے بھی پور ہیں ہمیں تیرے علم کی اور قرآن کے علوم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اب عبارت لکھی ہوگی دو ایک عربی ایک اردو عربی پہلے پڑھو سمجھا اے قلوبنا علما لا تحتاج الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا الى غیره کہاں ہے حاشیے پر حاشیہ کی دوسری سطر ہے حاشیے کی دوسری سطر ہے وہاں دیکھو اوپر اوپر دوسری سطر کے درمیان میں نشان لگا ہے قرات ابن عباس فن جم غلاف کہاں لکھا ہے وہ حاشیے پر دوسری سطر ہے اے قلوبنا ممتالیاتن علم یعنی ہماری دلیں علم سے پور ہیں نہیں محتاج طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ اس کے غیر کے وہ کُرتبی کا حوالہ ہے بات سمجھیے اب اردو عبارت بھی پڑھو بڑے قیمتی لفظ ہیں کلو بنا ہماری دلیں پور ہیں یعنی ہم مذہب پر خوب پختہ ہیں کچے نہیں کہ تمہاری بات مان لیں گے ہاں، ہم کچے تھوڑا ہیں تو تمہاری بات مان لیں گے ہم کفر پر بڑے پکے ہیں کفر ہمارے دلوں کے اندر رچ بس گیا ہے جانے دے ہم پکے ہیں مذہب پر خوب پختہ ہیں کچے نہیں کہ تمہاری بات مان لیں اللہ یہ اضراب ہے اللہ فرماتے یہ بات نہیں ہے یہ بات نہیں ہے کہ ان کے دل علم سے پور ہے سمجھا اصل بات یہ ہے کہ خدا کی لانت ان پہ نازل ہو چکی ہے اس لیے ایمان والی دولت سے یہ ہمیشہ کے لیے محروم رہیں گے اللہ منہ پر لکھا ہے نتائج لانت لکھا ہے یہ لکھا ہے یہ اوپر اوپر او پہلا پہلا نتائج لانت تین قسم کے ہوتے ہیں سخت دلی سمجھ کا دیوال اور سخت دلی اور بد دلی دو الگ الگ چیزیں ہیں سخت دلی کا مانا دل سخت ہوئے اور حق سمجھ نہ آوے اور دوسرا کیا ہے سمجھ کا زوال فہم ختم ہو جائے سمجھ نہ آئے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے فرق نہ معلوم ہو گئی اور تیسرا نمبر کیا ہے بوز دلی سمجھا کہ ڈر لاہر ہو جائے انسان سمجھا جہاد کا اور دین کا کام نہ کر سکے بل اللہ بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ لانت کی ہے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے قفر رہے ہیں سبب لانت آئے با ان کے کفر کرنے کے انہوں نے جو کفر کیا تو اللہ نے لانت کیا ہے کلیلم سمرائے لانت چاہے سمرائے لانت بس تھوڑا ہے وہ جو ایمان لاتے ہیں ماں ہے نا ماں یہ قلیلن کی تاکید کے لیے آیا قلت کی تاکید کے لیے بس تھوڑا ایمان لائیں گے حضرت اس کے دونوں مطلب ہیں تھوڑے ایمان سے مراد حقیقت مراد ہے کیونکہ وہ قرآن اور اسلام کے وہ مسائل مانتے تھے جو ان کی دل کو بھاتے تھے جو مرضی کے موافق ہوتے ان کو وہ قبول کر لیتے سمجھا افت و منون بے بادل کتابیں تک فرون بے باد وہ کچھ باتیں جو ان کو پسند آ جاتی اسلام کی ان کو مان لیتے اور جو باتیں پسند نہ آتی ان کو نہ مانتے اسی کو کلیلن سے تعبیر کیا گیا ہے اور دوسرا قول یہ کہ قلت یہاں بے مان العدم ہے کلی لما یؤمنون غل کلیل و کل کل معدوم بس ولما جا اہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم نوع خامس چل کا نو خامس ہے حضرت اب نو خامس کے اندر کیا ہے نزول قرآن کے وقت جو موجود یہودی تھے ان کا ذکر ہے کہ ان کا حال دیکھو کہ کتاب اللہ کے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ لوگ لوگوں کو خبریں دیتے تھے کہ پیغمبر آخر اس زمان آنے والا ہے آنے والا ہے وقت قریب آ گیا ہے ہم اس کے مرید بنیں گے ہم اس کے تابے دار بنیں گے لیکن جب پیغمبر آ گیا سب سے پہلے کفر کرنے والے یہی بنے سمجھا نا سر اب حاشیے پر دیکھو تین سوالوں کے جوابات یہاں لکھے ہوئے ہیں سمجھا سنگھ اعتقاد یہود از بے آ حضرت کے متعلق کیا تھا لکھا ہوا یہاں سے شروع ہوتا ہے تیسری سطح کے آخر سے بیان جوابات لکھا ہوا ہے تیسری سطر کے آخر سے بیان جوابات اصلا اعتقاد یہود قبل بیست آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا تھا نمبر دو بعد میں کیا ہوا نمبر تین کیوں ہوا ہاں پہلے کیا تھا بعد میں کیا تھا اور کیوں ایسا ہوا بلما جاؤ کتاب اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب عظیم الشان کتاب ان سے مراد قرآن پاک ہے کیا مراد ہے وہ تنقیر تعظیم تعظیم تعلیم کے لیے تنقیر رول منی کا حوالہ ہے اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب عظیم الشان میں نے ان دلہ ہے اول ہے بس اول اللہ پاک کی طرف سے دوسری صفت کتاب کی ہاں وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے واسطے ان کتابوں کے جو ان کے ساتھ ہیں یعنی تورات انجیل کے مخالف نہیں بلکہ موافق ہے اعتقاد یہود قبل بے ست اور حضرت قانو سے پہلے قد مقدر ہے اور یہ جملہ حالیہ ہے حالانکہ تحقیق تھے یہ یہودی من قبل و پہلے آنے اس کتاب کے پہلے آنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یس تخت ہونا ظاہر کیا کرتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں پر ظاہر کرتے تھے جنہوں نے ہاں یستفتے ہونا پر انشاءاللہ بحث عرض کروں گا آج وقت نہیں ہے کل انشاءاللہ عرض کروں گا یہاں ظاہر کرتے تھے یعنی بتلاتے تھے کہ نبی آخر الزمان آنے والا ہے اس کا وقت قریب ہے ظاہر کیا کرتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا فلما جا عقیدہ بادت بے ست عقیدہ بادت بے ست کیا ہوا پس جب کہ آ گیا ان کے پاس ماں وہ کتاب اور وہ پیغمبر جس کو انہوں نے پہچان لیا کافاروب ہی صاف کفر کر دیا ساتھ اس کے انکار کر دیا ساتھ اس کے سمجھا تھی دن کیا لکھا ہے اینادن رد کر کے انہوں نے کفر کر لیا کہنے لگے یہ وہ پیغمبر ہی نہیں ہے فلانت اللہ ہے سمرا پس لانت اللہ پاک کی اوپر ان کافرین کے بے مشتر ہو یہ تتیما آ گیا نو خامس کا پانچویں نو کا اب کیا ہے تتیما ہے اور حضرت لکھا ہوگا مذمت اجمالن جو ان کی مزمت ہے لیکن اجمالی طور پر برا ہے وہ حال برا ہے جو بیچ ڈالا انہوں نے ساتھ اس حال کے اپنی جانوں کو اپنی جانوں کو انہوں نے بیچ ڈالا کیا مطلب ہے کفر لے لیا کفر اور اپنی جانیں دے دیں کفر لے لیا اور اپنی جان کس کے لیے جہنم کے لیے کس کے لیے وہ سمجھ رہے ہو سنو بات انشاءاللہ شاء آگے بھی آئے گا پڑھیں گے سورہ توبہ کے اندر اور پڑھ بھی آئے ہیں مؤمنین نے اپنی جانیں بیچ ڈالی ہیں سورہ صف میں پڑھائے ہیں حل عدل تعالی مومنین نے اپنی جانیں کیا لیا ہے ایمان لیا ہے ایمان لیا ہے اور جان اپنی بیچ دی ہے کس کو بیچ دی ہے اللہ کو کس کے لیے جنت کے لیے تو سمجھ آیا ہے مومنین نے اپنی جانیں بیچ ڈالی ہیں اور کیا لیا ہے ایمان لیا جان دے دی ایمان لے لیا اور کس کو بیچا ہے اللہ مشتری ہے اور کس کے لیے جنت کے لیے کفار نے کیا کیا اپنی جان بیچ دی اور کفر لے لیا جان بیچ دی اور کفر کیوں لے لیا جان کیوں دے دی جہنم کے لیے بے سما اس طرح بھی برا ہے وہ حال جو بیچ ڈالا انہوں نے ساتھ اس کے اپنی جانوں کو یک فرو بیسا ہے نا اصال ضم میں سے تو یہ فرو مخصوص بھی ضم ہے کیا ہے لکھا ہوا ہے تمہارے پاس اور یہ مقبل کا بیان ہے وہ حال کیا ہے وہ یہ کہ کفر کرتے رہتے ہیں کفر کرتے ہیں بیما انزل اللہ اس قرآن پاک کا جو اتارا اللہ پاک نے اس قرآن پاک کا جو اتارا اللہ تبارک و تعالی نے باغ سبب انکار یہود سبب انکار یہود کا سبب کیا ہے کوئی شبو نہیں بلکہ باغ اور زد اور عناد اور کچھ بھی نہیں آئے باغ جان واسطے زد پڑ جانے کے واسطے حسد ہے اور زد ہے وہ کہتے تھے کہ نبوت تو ہمیشہ بنی اسرائیل میں رہنی چاہیے تھی اب بنی اسماعیل کا بندہ کیوں نبی بن گیا سمجھ رہے ان کو باغ ہے ان کو حسد ہے بجہ حسد کے اوپر لکھا ہے سبب انکار یہود یعنی صرف یہ حسد کہ نبوت بنی اسرائیل کے بجائے بنی جو ہونے والی ہے اس کے سدن سے اوپر جس کے چاہا اپنے بندوں سے اللہ نے یہ کیوں کیا ہے اللہ نے محمد علیہ سلاط وقت پر وہی کیوں نازل کیا ہے من عباد ہی اپنے بندوں سے نبی آخر الزمان علیہ سلاط وسلام نبی آخر الزمان علیہ سلاط وسلام میری طرف دیکھو دو کام ہوئے ہیں کتنے کام پہلا کام نبی علیہ السلام کے ساتھ حسد ہوا ہے دوسرا کام پھر کفر ہوا ہے حسد آیا حسد کے بعد کیا آیا کفر آیا کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ پیغمبر نہیں ہے یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے جس کا ذکر تورات کے اندر ہے پہلے کیا آیا حسد پھر کیا آیا کفر تو نتیجے میں بھی کتنی چیزیں ان کو ملی ہیں دو غضب بالائے غضب غضب ایک غضب ان پر نازل ہوا حسد کی وجہ سے ایک غضب ان پر نازل ہوا کفر کی وجہ سے سمجھا نا سی فیل چونکہ دو تھے اس لیے نتیجے بھی کتنی نکلے ہیں دو اب کرو مانا فبا سمرا دنیاویا کفرو حسد سمرا دنیا کفر و حسد کفر و حسد جو کام انہوں نے کیے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا دنیا کے اندر پس رجوع کیا انہوں نے سات غضب کے اوپر غضب کے یہ ایک غضب نازل ہوا حسد کی وجہ سے ایک غضب نازل ہوا کفر کی وجہ سے بل کافرینا سمرا اخرویا اور بس کافرین کے آخرت میں عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا حضرت میری طرف دیکھو آخرت میں کچھ مومن لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے نا سزا بھگتنے کے لیے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور بلا حساب و کتاب اولی داخلہ نصیب فرما دے جنت کا سمجھا جی کچھ مومن بھی جائیں گے جہنم کے اندر پاک ہونے کے لیے کس لیے کافر جائیں گے جہنم کے اندر زلیل ہونے کے لیے کیا سمجھ رہے ہو کیوں جائیں گے کیونکہ کافروں کے لیے جو عذاب ہوگا جہنم کے اندر وہ دو قسم کا ہوگا ایک یہ کہ ان کے جسم کو اور جان کو عذاب دے گا اور دوسرا ان کی روح کو عذاب دے گا کہ ذلیل کرے گا ان کو ان کے لیے عذاب جسمانی بھی ہوگا اور روحانی بھی ہوگا عذاب جسمانی بھی ہوگا روحانی بھی ہوگا کہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے لیکن مومنین جو جہنم کے اندر پڑے ہوں گے ان کا عذاب فقط جسمانی ہوگا جسم کو عذاب ہوگا لیکن ان کے روح کو خوشی ہوگی کہ چلو میاں ایک وقت نکل تو جائیں گے جنت تو مل جائے گی سمجھا ان کو عذاب جو دیا جائے گا وہ ذلیل کرنے کے لیے نہیں بلکہ پاک کرنے کے لیے اس لیے ولیل کافرین پر کیا لکھا ہے لال المؤمنین مومنین کے لیے نہیں لن ہوں لت پا پر کیونکہ ایمان والوں کا عذاب پاک ہونے کے لیے ہے سمجھا سی عذاب ہوگا کافروں کے لیے آخرت میں مہین دلیل کرنے والا قید احتراضی ہے مہین ان کی سمجھا سمجھاتی یہ قید کیا ہے احتراضی ہے کیونکہ مومنین کے لیے وہ مہین نہیں ہوگا کفار کے لیے مہین ہوگا ویزا آمنو یہ شکوہ ہے اور دلیل ہے کفر و حسد کی کیا ہے کفر و حسد کی دلیل ہے کہ دیکھو وہ کفر کرتے ہیں حسد کرتے ہیں ان کی دلیل صاف موجود ہے اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ تم اس کتاب پر جو اتاری ہے اللہ پاک نے کالو کہتے ہیں نو ہو ہم تو ایمان لائیں گے صرف اس کتاب پر بما ان پر ایک تو لفظ صرف لکھا ہے اور ما ان پر نمبر اول کفر لکھا ہو ہاں صرف اس کتاب پر جو اتاری گئی ہے علینا ہمارے اوپر علینا پر لکھا ہے حسد چل ہے علینا ہمارے اوپر جو کتاب آئی ہے بس ہم صرف اسی کو مانیں گے علینا پر لکھا ہے بابست موسا علیہ السلام ہیں کیونکہ تورات ان پر تو نہیں آئی تھی علیہ السلام پر آئی تھی اور ان کے ذریعے ان کو ملی تھی اوپر ہمارے اب نو مینوں پر خلاصہ لکھا ہے کالو نو مینوں پر خلاصہ یہ کہ کفر اور حسد کی دلیل ان کا اپنا زبانی دعویٰ ہے نہیں لکھا پر حاشیے پر کہیں ہوگا ضرور ہوگا جی نہیں ہے تو لکھ لو کوئی فکر کی بات نہیں مت کرو حاشیے پر جگہ بہت ساری پڑی ہوئی ہے کالونوں میں پر حاشیہ لگانا ہے خلاصہ یہ کہ کفر اور حسد کی دلیل ان کا اپنا زبانی دعویٰ ہے خلاصہ یہ کہ کفر اور حسد کی دلیل ان کا اپنا زبانی دعویٰ ہے وہ خود اپنی زبان سے بات کر رہے ہیں سمجھاتے ہم اس کو نہیں مانیں گے ہم تو ایمان لائیں گے صرف اس کتاب پر جو اتاری گئی ہمارے اوپر فرون بیما ورا اور انکار کرتے ہیں تمام ان کتابوں کا جو سوا ہے اس کے اس کے تورات کے سوا ساری کتابوں کا انکار کرتے ہیں وہ الحق کو اب اس شکوے کی پانچ وجوہ سے تردید آئے گی کتنی پانچ پہلی وجہ ہے وہ الحق کو بلکہ وجہ اول اللہ فرماتے کیوں انکار کرتے ہیں قرآن کا حالانکہ قرآن حق ہے حالانکہ وہ قرآن پاک جو ہے ماورا جو ہے وہ حق ہے مصدق وجہ ثانی حق ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پھر چلو تورات کے خلاف ہوتا قرآن تو تورات کے موافق ہے سمجھا نا جی تصدیق کرنے والا اس کتاب کے جو ان کے ساتھ ہے کل فلے میں تاپل تو لو وجہ سالے سے اللہ ہیں چلو تم کہتے ہو کہ ہمارا تورات پر ایمان ہے کیوں کہتے ہو تورات پر ایمان ہے یہ بھی جھوٹ بولتے ہو تورات والے پیغمبروں کو پھر تم نے کیوں قتل کیا اگر تورات پر تمہارا ایمان ہے تو تورات والے پیغمبروں کو تم نے کیوں قتل کیا معلوم ہوا تمہارا تورات پر بھی ایمان نہیں ہے کل فلے متا کو تو لکھا ہے وجہ سالے سے فرما دو پس کیوں قتل کرتے ہو تم انبیاء اللہ اللہ کے پیغمبروں کو من قبل آج سے پہلے اگر ہو تم ایمان لانے والے تورات پر تورات پر اگر تمہارا تورات پر ایمان تھا تو تم نے پھر پیغمبروں کو کیوں قتل کیا معلوم ہوا خود تورات پر بھی تمہارا ایمان نہیں ہے قد جا یہ ایک یہ کر لو وجہ رابع یعنی چوتھی وجہ باقی پیغمبروں کو قتل کرنا تو کجا تم نے تو خود پہلا پہلا پیغمبر جو سالار موسا علیہ السلام تم نے تو ان کو بھی نہ مانا انہوں نے تمہیں توحید سمجھائی مسئلہ سمجھایا لیکن تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا معلوم ہوتا تمہارا خود موسا علیہ السلام پر بھی مان نہیں لیکن مراد نیچے لکھی ہے ادال آتے تخیص اللہ بل ول لہو مہاجنی کا حوالہ ہے وہ بینات اور واضح دلائل جو دلالت کرتے تھے کہ اللہ پاک خاص ہے الوحیت اور عبادت کے ساتھ سمجھا سمت تخد تم سما استبا دیا ہے پھر بھی بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود بچڑے کو معبود الہن نہیں لکھا تو لکھ لو کون سی بڑی اپنا تکلیف ہوگی تمہیں الہن الجلا آنے کے بعد حضرت کے لے آنے کے بیانات کو درا حالے کے تم ظلم کرنے والے تھے تم ظالم بنے حضرت بینات بھی لے آئے بینات کے بعد بھی تم نے بچڑے کو معبود بنایا جا کم موسا بل بیناتھ کے نیچے کچھ عبارت ہے کہاں ہے ہاشیے پر ہے ہاشیے پر دیکھو خلاصہ یہ کہ اور انبیاء علیہم السلام کو تو چھوڑو لیکن انہوں نے تو خود موسا علیہ السلام کی مخالفت کی اور